مسلمان کمگر برادری کچھ پہلی جنگ اسلام دی جنگ بدر ہے جنگ بدر سید العالمین دی ذات نال صرف برادری دی جنگ ہے اور کوئی جنگ ہے ادھر چاچا ادھر بھتیجا ادھر خانہ ادھر بھانجا ادھر پیو ہے تو پتو ہے باقی جنگا تے بلا یعنی قریبی قریبی برادری دا پہی دی برادری نال پھر بیرونی جنگا صاحب ہے نے آن لگے ساکو دل میں جنگ کیتا ہے پرہیزگاری کا تے یہ عالم ہے بھائی میرا مطلب ہے کہ ایک بندے نے سور پورا کھا لیا تے جدوں پاوے نے واری دے والا فتوی پوچھے سی کھاونا جائز پرہیزگاری ہوگی گندے حق باطل دی جنگ جو ہے عالم رازم کا ہے عزب اللہ عزب الشیطان جو گروہ ہیں اس کائنات ایک انسان دے عزب اللہ عزب الشیطان خیر البریہ شر البریہ دوہاں دی دوہاں دی تصادم دوہاں دی بہانی جنگ اور آویز اور رسم گاہ دی وجہ تو ایک گروہ انام پاؤں ہے ایک گروہ عذاب پاؤں دا دو گروہ کا ذکر ہے صرف خاص کر کے سوال کتنا ہے پرانے پاک کے اندر عذاب القبر کو نہیں لفظ نہیں ہے گا سوال ہے تیرے نزدیک دلائل کا احساس صرف قرآن پاک ہے جی۔ پہلے پا تو اپنے فریق مخالف دی دلیل اور استدلال تسلیم کر بو گے نا نتیجہ تو جبرن مننا پیسہ میں تو آگے میں ٹھیک ہے تو آگو بالکل صحیح ہے تو بلا کو نتیجہ کیا تو اختیار ہے دو نکلن پہلے مدعی خصم نال دلیل دے استقلال جو جنگ کرو دلیل تسلیم کر لو کہ قرآن سارا کچھ ہے تو پھر تو تصا اس مذہب مطلب تسلیم کر لیا تو بس وہی گدی کے روٹ سے پہ گئے اپنے روٹ سے جیسے تمہیں لے جائے پھر پھر اسے نہ کر ہی نہیں سکتے پہلے میں کہو میرا روٹ غلط ہے میں اس گدی سے پہنے ہی نہیں روٹ تسلیم کر کے پہ جاؤ گے پھر وہی مرضی سجے کھبے کھیتے لے جائے سروے نال تو سب تو پہلے یہ حدیث پا دے

ٹھیک ہے ہماری جو جنتی ہیں ملکی جنتی ہیں وہ خرید لیتی ہیں غیر ملکی جنسیاں خرید لیتی ہیں ٹھیک ہے اس حوالے سے لیکن آپ اٹھے تو کون اٹھے کون ہے سچا کون ہے یعنی کہ یہاں سے یہ باطل مضبوط ہو چکا ہے باطل مضبوط ہو چکا ہے تسلیم تسلیم کر لیا جی، اور اور پہلے اپنے سوال نو نہ کھول کے کے سوڑا یہ نہ میں سوال